ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ قریش کو بنو مخزوم کی اس عورت کی بہت فکر ہوئی جس نے چوری کی تھی انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں کون بات کر سکتا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کے علاوہ اور کوئی یہ جرت نہیں کر سکتا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ کیا اس حد میں سفارش کرتے ہو جو اللہ کی حدود میں سے ہے پھر اب کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا اور فرمایا تم سے پہلے لوگ صرف اسی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے کہ ان میں جب کوئی معزز آدمی چوری کر لیتا تو وہ اسے چھوڑ دیتے اور اگر کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کر دیتے تھے اور اللہ کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار تین سو تہتر